دین پر عمل میں آسانی العافیہ کا معنی ہے دفع العفا یعنی ہلاکت سے بچنا جس حدیث میں عافیت کی دعا کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دعا فرمایا گیا اس میں عافیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بندے کو ضرورت پورا کرنے والا رزق بدن کی صحت دین کے کاموں میں مشغولیت اور غیر مفید اور غیر ضروری کاموں سے حفاظت مل جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت محبوب ہے کہ اس کا بندہ اس سے دین پر عمل کی آسانی اور توفیق مانگے اور ضرورت کے مطابق روزی اور صحت مانگے یہ سب عافیت کے لفظ میں جمع ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مال ذاتی جتھے اور خدام اور فضول چیزیں نہ مانگے